السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 5025 520 دھیان سے سنیے عن عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس قلنا من أولئك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره يموت تو حاجت صدری ہی يحشرون شرون اختار الارض الحدیث رو احمد زبردست حدیث ہے فقراء کے لیے جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا یہ فقارا مہاجرین ہوں گے مسلمانوں کے فقارا جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی کہ موت آئی اپنی ضرورت پوری نہ کر سکا کوئی مشکل کام تو مشکل کال میں بیچارے اس کو اس آدمی کو آگے بڑھا دیا فقیر ہے اس کو آگے بڑھا دیا بھائی یہ کام کر لے یہ کام کر لے اس عورت کو آگے بڑھا دیا بیچاری فقیر ہے مال نہیں ہے کبھی یہاں کام کرتی ہے کبھی وہاں کام کرتی ہے تو فرمایا کہ موت آئی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی انہیں حشر کے میدان میں زمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں جمع کیا جائے گا اور ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا اس لیے غریب لوگ فقیر لوگ جو فقیر مرد عورتیں ہیں غریب ہیں یہ ان کے لیے بہت ہمت کی ہمت افزائی کی یہ حدیث ہے مستد احمد کی یہ حدیث ہے اس لیے یاد رکھنا کہ اپنے اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے اور آپ تھکتے ہیں کسی چیز میں تو اس میں کسی قسم کی بھی کوئی دل چھوٹا نہ کرنا بلکہ اللہ تعالی کہ یہاں آپ کا بہت اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا بہت اونچا مقام اللہ نے رکھا ہے اس کا خاص خیال رکھنا اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے اللہ مغفرت کا اوسع من و رحمت کا ارجا عندی من عملی اللہ مغفرت کا اوسع من دنوبی و رحمت کا ارجا عندی من عملی اللہم رو اوسع من ذنوبی رحمتوں ارجا عندی من عملی جو کہ تین مرتبہ میں میں نے پڑھا مدینہ منورہ میں یہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اسی مدینہ منورہ میں ایک بڑے میاں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا میرے بہت گنا میرے بہت گنا آپ نے یہ جملے تیر مرتبہ پڑھوائے اور آپ نے کہا کم غفر اللہ لک کھڑا ہو جا تیرے سارے گنا اللہ نے معاف کر دیے میں نے پڑھا اللہ نے میرے گنا معاف کر دیے آپ پڑھو گے آپ کے گنا فوراً معاف ہو معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ فوراً پڑھ لینا بعد کے لیے میں چھوڑنا بعد میں آدمی بھول جاتا ہے میں فوراً پڑھا لیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین